حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرق یعنی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے نیز میں اور آپ ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر چار سو دس